ابن نمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن ادریس نے حسن بن سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانچ رکعت پڑھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی